بہن کرے رسون لسل منس تھا آپ میں یج میں کو یق بنایا آپ میں یج میں کو یق بنایا ایک میں شرکت نرک

جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا میں اپنی ہن آ بغل میں مور کیرن بغل میں نور کی پہ

دیدار خدا کی رویت رو یت خدا جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہیں جلوہ گاہ آپ کی طلعت خدا کا آئنا آپ کی طلعت خدا کا آئنا جس میں چم کے حق کا جلوا آپ ہیں جس میں چم کے حق کا جلوا کو دے خاکو فخرے خویا ز بو دین خاک فخرے خویا زین چر چلا گو عرش محلہ نازش عرش و وقار عرشیاں نازش عرش و وقار عرشیاں صاحب قوسین و نونا

آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں جانو جانا پرارے جان تو

کا سائل ہوں میں آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں جانے جا جانے تمنا آپ ہیں جانے جا جانے کیوں کہوں بے کس ہوں میں بے بس ہوں میں بس ہوں میں بے بس ہوں میں میرے یاور میرے مولا میں میرے یاور میرے ہے نمک جس کا خمیر حسن میں ہے نمک جس کا خمیر حسن میں وہ ملی ہے حسن آرا آپ ہیں وہ ملی ہے حسن آرا آپ ہیں جس پہ مرتے ہیں حسینہ نے جہاں جس پہ مرتے ہیں حسینہ میں جہاں حسن خود ہے جس پہ شیدا حسن خود ہے جس پہ شیدا آپ ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان آپ کی تلات کو دیکھا جان دی خبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں خبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں اپنے در تک آپ مجھ کو کھینچ لیں اپنے در تک آپ مجھ کو کھینچ لے نا ہوں میں توانا آپ میں نا تباہ اپنے در تک آپ ہم کو کھینچ لیں اپنے در تک آپ ہم کو کھینچ لیں نا تباہ ہیں ہم آپ ہیں بردرت درد آمد گدا بہر سلام بردرت آمد گدا بہر سلام ہو بھلا پتر کدا آپ ہو بھلا فتر کدا ہیں بردرت آمد گدا بہر سلام